اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة محمد اس تمہیں خواہم خدا را خدایا تو عشق را ایمان مائی تا راشدین اسلام ما محبت آل محمد اس واجب الاحترام جناب صدر گرامی قدر علماء کرام شورفاع ملت بزرگوں دوستوں اور عزیزوں یہ ہمارے دینی مرکز کا دینی پروگرام ہے سالانہ اجتماع ہے رب العزت نے اپنے دین کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زیادہ میا رسول بھیجے حضرات انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات محنت فرمائی میرے پیارے عزیزو قرآن و حدیث کی تعلیم اور ترویج یہ پہلے نمبر کی نیکی ہے کہ دنیا کی کوئی نیکی اس نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی آپ حضرات ہر روز قرآن مقدس کی تلاوت کریں اللہ نے قرآن مجید خود پڑھایا الرحمن و اللہ مل قرآن اللہ نے قرآن کی تعلیم دی جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دس بنایا دس ہزار حافظ قرآن کے بارگاہ نبوت میں موجود تھے حضور کے زمانے کے مرد قرآن کے حافظ تھے بیبیاں قرآن کی حافظہ تھیں میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ ان دینی مراکز کے رکن اور ممبر بنے اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں حدیث کی تعلیم دلوائیں جناب رحمت اللہ علمین صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد گرامی ہے خیر کمن القرآن علامہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں پاک کو عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کر القرآن و عاملہ بیما بھی کل بھی سوال ادا ہوتا گئی عمل کیا جس آدمی نے قرآن مجید پڑھا قرآن مقدس پر عمل کیا میدان قیامت میں اس کے ماں باپ کے سر پہ نور کا تاج ہوگا جل ہو آسنظوئی سمجھے جس کی روشنی دنیا کے سورج سے زیادہ ہوگی دنیا کے لوگ سر اٹھا اٹھا کے دیکھیں گے یہ کوئی نبی آ رہا ہے یا رسول آ رہا ہے اللہ کے ملائقہ کہیں گے لوگوں یہ نبی بھی نہیں اور رسول بھی نہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے بچے بھی ہمیں قرآن پڑھتے تھے اللہ نے قرآن پڑھنے والے کے ماں باپ کو نور کا تاج پہنا دیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مدارس عربیہ مدارس عربیہ مولانا عبد الستار صاحب تانسوی بس آپ مجھے زندہ باد نہ کہیں کہ سارے لوگ مر کے بہت چلے جائیں میں جا رہے جاؤں پاک پیغمبر کا ارشاد گرانی ہے تو فتل مومن موت موت ممن کا توحفہ ہے موت ممن کے لیے خوشبودار پھول ہے جس وقت مومن پر موت آتی ہے مومن کو اللہ کا دیدار ہوتا ہے مومن کہتا ہے کاش آج سے کہ کئی برس پہلے مجھ پر موت آتی مجھے اللہ کا دیدار پہلے ہو جاتا موت انسان کو وطن اصلی پہنچاتی ہے موت مومن کو وہی داخل کراتی ہے میرے لیے آپ دعا کریں کہ پیر پیغمبر کی مقدس تعلیم کے مسئلے بیان کرتے کرتے کل میں شہادت پر میرا خاتمہ ہو اللہ کی عدالت میں پہنچوں رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم میرے شفیع بنے باقی یہاں رہنا تو ہے نہیں لوگوں کی کوشش ہے کہ ہم یہاں رہ جائیں آپ کب تک رہیں گے میرے پیارے عزیزوں دیکھ رہے ہو کہ ہر آدمی یہاں سے جا رہا ہے یہ ہمارا کورس کا مقام ہے وطن اصلی موت کے بعد ہے تو آپ حضرات قیمتی لمحات کو ضائع نہ کریں جس طرح آپ بچوں کو کہتے ہیں بیٹا کورس میں دن رات محنت کرنا وقت ضائع نہ کرنا میں آپ حضرات کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ ان قیمتی لمحات کے آپ ضائع نہ کریں آخرت کے لیے محنت کریں آخرت کے لیے کوشش کریں عقیدے اور عمل کی اصلاح فرمائیں اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے وہ ماں خلق الجن الم صاح اللہ یابدوں میں انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے عبادت انسان کا مقصودی کام ہے مومن کی تجارت بھی ہو ملازمت بھی ہو ذمہ دارا کاروبار بھی ہو کھانا پینا ہو لیکن مومن کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہو زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی خردن برائے زیشتہ اور ذکر کردنس تو موت کے زیشت میں باہر پور رب کی نعمتیں کھا اللہ کے دین کا پرتم اٹھا میرے پیارے عزیزوں پاک پیغمبر کی زندگی کا کوئی لمحہ اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہوتا تھا آپ بیداری کی حالت میں بھی رب کو یاد کرتے تھے نیند کی حالت میں بھی رب کو یاد فرماتے تھے حضور نے فرمایا تنام رہے نا یا جنام و کل بھی میری آنکھوں پر نیند کا اثر ہوتا ہے میرا دل نیند نہیں کرتا نیند کی حالت میں آپ ذکر قلبی فرماتے تھے اللہ نے مومنین سے بھی مطالبہ کیا ہے نزینا منوق اللہ ذکر کزیرہ آئی مان والوں مجھے زیادہ یاد کرو واقع اللہ کیا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیتے ہوئے مجھے یاد کرو واضح اللہ تذیر اللہ اللہ گنفر رہو مجھے زیادہ یاد کرو تم کامیاب رہو گے سبح ہو بکرت ہو زیرا صبح شام اللہ کی پاک بیان کرو مومن کی اکثر زندگی اللہ کے ذکر میں گزرے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جس بادشاہ نے انسانی مشین جو تیار فرمایا اس کا مطالبہ یہ ہے کہ مجھے زیادہ یاد کرو اور آپ حضرات سوچیں کہ ہم لوگ ذکر سے کتنا تعلق رکھتے ہیں کتنا منشا ہے محبت ہے پیار ہے میرے پیارے بھی تو بادشاہ کا یہی مطالبہ ہے کہ تمہاری اکثر زندگی میرے ذکر میں گزرے اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا میرے بندے وہ ہیں میرے محبوب وہ ہیں عباد الرحمان وہ ہیں ولدین میں جبھی تم نو شدہ دوں جن کی راتیں سجے اور قیام میں گزرتی ہیں ساری رات مسلح پر گزارتے ہیں یہ میرے پیارے بندے ہیں یہ بازاری قصہ نہیں یہ اخباری کہانی نہیں اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا میرے پیارے بندو کی رات مسدے پر گزرتی ہے رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تراوی کی نماز پڑھائی تھی ساری رات گزر گئی مشاہد سے پوچھیں ہمارے بدرکان دین جہاں موجود ہیں آپ ان سے دریافت کر کے جائیں سکتا کی حدیثوں میں ہے الناس نبی پاک نے کنبے قبیلوں کو بلایا مر گئے عورتیں آئیں وہ صاحب سے مسجد نبی بھر گئی بعد پیغمبر نے ترابی کی جماعت کرائی شاہ بابا کہتے اتنی دیر ہو گئی ہم کو محسوس ہوتا تھا کے سیری کا ہیں بھی ختم ہونے کے قریب آ گیا پندرہ بیس منٹ باقی تھے صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی کی نماز کو ختم فرمایا پھر آپ حضرات سوچتے ہیں کہ ان نے روزہ کس طرح رکھا ہوگا کھانا کس طرح پکایا ہوگا عزیزان محترم جب نامدار کا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مہینے مہینے تک آگ نہیں جلتی تھی صحابہ کھانے کیسے پکاتے تھے سب اپنے گھروں کو گئے کسی نے کھجور کے چند دانے کھائے کسی نے رات کے باسی لکمے کھائے کسی نے پانی پیا صبح کی آزان آ گئی سارے بہادر انسار مسجد جنوی میں آئے صبح کی نماز پاک پیغمبر کے پیچھے آ کر جماعت کے ساتھ کی شان رسالت شان صحابہ شان صحابہ وہ دین کے شہزائی لوگ تھے یہ قرآن مجید میں جو آیا ہے اللہ نے فرمایا میری بندوں کی راتیں سجے اور قیام میں گزرتی ہیں یہ بھی صحابہ کے متعلق ہے شاگردان رسول تربیت احتیاط رسول پانچ پیغمبر کے مہاجر انسار کی راتیں مسلح پر گزرتی تھیں وہ دین کے شہدائی تھے ان کے متعلق اللہ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا کل راز اللہ الحسنہ میرا پاک پیغمبر کی ساری جماعت کے ساتھ بحث کا وعدہ ہے سبحان اللہ تو آپ حضرات کوشش کریں محنت کریں کہ زیادہ ٹائم عبادت میں گزرے ذکر اللہ پر زیادہ وقت لگائیں پاک پیغمبر کی زندگی کا کوئی لمحہ اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہوتا تھا اور مشائق بزرگان دین سے کئی بار آپ نے سنا ہوگا کہ میراج والی رات رب العزت نے اس امت پر پچاس نمازیں فرض کی تھیں اللہ کی خوش اللہ کی رضا اس بات میں ہے مومن کی اکثر زندگی میری عبادت میں گزرے اب آپ حضرات سوچیں کہ ہماری زندگی کس طرح گزر رہی رمضان مبارک آیا چھوٹے دن تھے بہت سے لوگوں نے روزے نہیں رکھے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے رمضان مبارک کا ایک روزہ قضا ہو جائے سارا سال روزے رکھو رمضان کے ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پا سکتے رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کو تراوی کی نماز بڑی محبوب ہے اللہ کو بڑی پیاری ہے لیکن ہمارے اکثر لوگ تراویح کی نماز کا اہتمام نہیں کرتے جو ہمارے ملک کے نیک نیک لوگ ہیں گھنٹے میں یہ بھی فارغ ہو جاتے ہیں لیکن رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تراویر کی جماعت کرائی سہری کا آخری آ گیا ساری رات پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تراوی کی نماز پڑھاتے رہے باقی بعد لوگ ان کو کہتے ہیں کہ آٹھ رکعت پڑھ لو یہ ساری رات آپ رکعت پر حضور کی طرف ہوئی تھی اللہ کے بندے سوچو امام چینری رحمت اللہ علیہ نے چینری شریف کے باب السیام کے اخیر میں لکھا ہے اکثر علماء بیس رکعت تراوی کے قائل ہیں کمار و غیر من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی حضرت عمر جو کہ اصحاب رسول یہی کہتے ہیں کہ دیکھ رکھا تراوی ادا کرو جن لوگوں نے پاک پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھی تھی وہ کہتے ہیں بیس رکعت پڑھو ہمارے لوگ چونکہ نماز سے تھکے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں چلو آٹھ رکعت پڑھ لو تو کوئی آپ کی بات نہیں مخدوم ہے کائنات سے یہ بات بعد سیدہ صدیقہ کی جو روایت بخاری شریف میں ہے آٹھ رکعت کی جو پاک پیغمبر کی تحجت کی نماز کے متعلق ہے رحمت اللہ عال صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال تحجت کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے اکثر اتفاق ایسا ہوتا تھا کہ آٹھ رکعت کرتے تھے اس میں کمی بیشی بھی کبھی ہوتی تھی لیکن اکثر عادت آٹھ رکعت کی تھی وہ تحجد کی نماز ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شاگردان رسول تربیت کے رسول کا سید جنا علی سید جنا عمر فاروق باقی اصحاب رسول کہتے ہیں بیس رکعت ادا کرو اس کے بعد امام چرمدی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کر شافی ادا ادرک تم پہ بل دینا مکہ تھا حضرت امام شافی فرماتے ہیں ہم نے اپنے مکے شار والوں کو اسی طرح پایا ہے بیس رکعت تراوی ادا کر دی یہ امام شافی دوسری صدی کے بزرگ آپ تو ہیں چودہویں صدی پندرہویں صدی کے بزرگ یہ دوسری سردی والے بزرگ کہتے ہیں کہ ہمارے شہر مکہ کے لوگ بیس رکعت ادا کرتے تھے اس زمانے سے لے کر حرم میں کابل میں مرد جنبی میں بیس رکعت تراوی کی جماعت ہو رہی ہے پھر آپ حضرات بیس رکعت پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے پڑھیں گے زور سے کہو پڑھیں گے مجمع تو بہت زیادہ ہے لیکن اکثر بولتے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی لوگ نہیں پڑھیں گے جی، بیس پڑھیں گے جو بیس سرکار تراوی ادا کریں گے ہاتھ اٹھائیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مسل کے اناپ مسلح کے اناپ علماء دیوبند میرے پیارے عزیزو میرے خیال میں آپ حضرات نے ہاتھ اٹھایا ہے اس بات کا آپ اہتمام کریں گے بار بار آدمی بیچ میں یوں کہتے ہیں کہ اگر حضور کا فیصلہ ہو جاتا پھر تو زیادہ اچھی بات بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور کرتے گیا رسول اللہ خیر تو ہے ہم کو جلدی جلدی بلوایا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق میرا پیارا رفیق امرانی ربی اپی فاطمہ من افاط مجھے اللہ کا آیا میں فاطمہ تجارا کا نکاح علی المرتضا سے کروں میں نے تم کو بولا کیا اجد کمنی کا فاطمہ من تمیلی میں تم کو گواہ بناتا ہوں میری فاطمہ تذہر آ رہا رلی المرتضا کے نکاح کے گواہ تم بنو یہ صحابہ نبی کی نبوت کے گواہ ہیں یہ قرآن کی قرآنیت کے گواہ ہیں علی کے نکاح کے گواہ ہیں وہ تم کو کہتے ہیں کہ حضرت علی کا نکاح آسمان پر ہوا ہے میں اتنے لمبے سفر کرنے کی کیا ضرورت ہے ملتان والے جو ہیں وہ نکاح جہاں کرتے ہیں یا کراچی میں کرتے ہیں یا پنڈی میں کرتے ہیں یا لاہور میں کرتے ہیں جب محمد مصطفیٰ مدینہ تجربہ میں علی المرتضا بھی مدینہ طیبہ میں سید مرتزار بھی مدینہ طیبہ میں کئی ہزار میل لمبا آسمان کے سفر کرنے کی ضرورت کیا ہے تم تو سوچتے نہیں ہو ٹائم تمہارے پاس نہیں ہے وہ اگر یہ کہیں کہ جہاں زمین پر نکاح ہوا ہے تو پھر لوگ پوچھیں گے کہ گواہ کون ہے گواہ ہیں صحابہ وہ صحابہ کو مانتے نہیں اس لیے انہوں نے کہا آسمان پر نکاح ہوا بس کا ختم میں نے یہ ان کی کتاب سے ہمارا پیش کر دیا ہے کاش علما مکوبہ ایران صبح ایک سو چار پر موجود ہے کہ پاک پیغمبر نے سید النساء فاطمہ الزہرا اور علی المرتضا کے نکاح کے گواہی کے لیے ابو بکر عمر کو بلایا ہے نبی کے مہاجرین انصار آئے رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گواہ بنایا حضور نے اپنی شادی صدیق کی بیٹی سے کی معروف کی صاحبزادی سے کی سارے رب کو چھوڑ کے پیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادی کے لیے یہ گھرانے منتخب فرمائے ہر آدمی اپنی شادی کے لیے ہم مزاج ہم مزاق گھرانے تلاش کرتا ہے پیا پیغمبر نے سارے رب سے ان گھرانوں کو چھانٹا صدیق کی بیٹی سے شادی کی فاروق کی صاحبزادی کے شادی کی حضرت معاویہ کی بہن کے ساتھ شادی کی آپ سوچیں نبی جن گھرانوں کو اپنی شادی کے لیے منتخب فرمائے ان کا کتنا اونچا مقام ہوگا اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا جام نثا نبی سا تمنسا میرے پاس پیغمبر کے ادواج جم تم دنیا کی عورتوں کی طرح نہیں ہو جس طرح میرے محمد رسول اللہ کا شان ساری کہنا سے اونچا نبی کے ادواج جم کا مقام بھی اونچا النبی اولا المومنین من انفسهم ان سے ہوں ادواج ہوں ہوں نبی مومنوں کے سردار نبی کے ادواج متحرات مومنین کے مائیں ہیں پیارے رب ہماری ماں تو وہ ہے جس کا ہم نے دور کیا ہے اللہ نے فرمایا جس ماں کا دور کیا ہے وہ تمہاری جان والی ماں ہے سیدہ شاہ تمہاری ایمان والی ماں ہے تمہاری قرآن والی ماں ہے نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ علماء دیوبند جامعہ خیر المدارس مولانا عبد الستار صاحب بس

اللہ اکبر محمد الرسول اللہ زندہ باد اللہ اکبر یہ دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں دین اسلام کی چھامیاں ہیں دین اسلام کا بنیادی کام ان عربی مدارس میں ہو رہا ہے جے زمین کے خطے پر جے پرانے مقدس کے درس نہیں ہیں وہاں اسلام موجود نہیں ہے سارے اسلام کی دار و ندار ان عربی مزارس پر ہے لہذا آپ حضرات اپنے بچوں کو پڑھائیں اور عربی مدارس سے تعاون فرمائیں رکن بنے ممبر بنے باقی یہ پرچیاں لوگ لکھتے ہیں دستخط نہیں کرتے پرچی پر یہ ان کو شک ہوتا ہے کہ ہماری پرچی مشکوک ہے یہ کسی پرچی والے نے لکھا ہے کہ حضرت حسین اور جدید میں سے حق کون پر تھے اب خط نہیں ہے حضرت حسین نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے میرے مسائل کے دیوبند نے تو لکھا ہے جس زمین کے خطے پر پاک پیغمبر کی جان آئی اس زمین کے خطے کا درجہ بیت اللہ سے زیادہ بیت اللہ نہیں بلکہ عرش ملا سے زیادہ سبحان اللہ اور حضرت حسین تو نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے جسم کی بوٹی ہیں ان کے شان مقام کا آپ خود اندازہ کریں رحمت العالمین اللہ نے ممبر پہ فرمایا حسین سیدا شباب اہل جنہ میرے حسن حسین کی نوجوانوں کے سردار ہیں حسن حسین میرے پھول ہیں جو اللہ نے مجھے دنیا میں عطا کیے ہیں تو ان کے مقابلے میں یزید کا کوئی مقام نہیں ہے یزید کی کوئی پوزیشن نہیں ہے اہل سنت کا جدید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ ٹھیک ہے کہ حضرت مولا کے بیٹے ہیں لیکن نو علیہ السلام کا بیٹا خدا کا دشمن بن گیا ہم حضرت نو کے غلام ہیں حضرت لو شاگرد ہیں خدا کے حضرت معاویہ شاگرد ہیں محمد مصطفیٰ کے سنی کا عقیدہ ہے خدا کے شاگرد انبیاء سارے سچے محمد مصطفیٰ کے شاگرد صحابہ سارے سچے سارے سنت کا جدید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے مسائل سے بند جدید کے خلاف ہمارے عقائد کی کتابوں میں جدید کے خلاف لکھا ہوا ہے علامہ آلوسی نے تفسیر روح المانی میں پورا ایک ورق عزیز کے خلاف لکھا ہے تو آپ یہ ہمارے ان مراکز میں موجود رہتے ہیں یہاں مشائق و بزرگان دین موجود ہیں آپ ان سے دریافت کر لیا کریں ہر آنے والے آدمی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارا خیر مدارس دینی ادارہ ہے اسلام کا یہ مرکز ہے لاہور میں جامعہ شریعہ ہے کراچی میں جامعہ اسلامیہ ہے دارالعلوم ہے ان مشائق و بزرگان دین سے آپ پوچھ لیں ان کا یہی عقیدہ ہوگا کہ یزید کے ساتھ اہل سمت کا کوئی تعلق نہیں ہے ہم حضرت حسین کے غلام ہیں حضرت حسین ہمارے رہنما ہمارے مقتدا ہمارے پیشوا تھے یہ ایسی باتیں آپ لکھا کرتے ہیں کبھی کبھی مجھے کہہ دیتے ہیں کہ تم کیوں کہہ رہے ہو بھائی میں نہیں کہہ رہا مشائق نے یہی لکھا یا پرچے پرچل سخت ضرورت ہے اللہ نے جو قرآن مجید میں فرمایا ہے جا نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اپنے گھرانے کو جہنم کو بچاؤ بیوی بچے کو نمازی بناؤ قرآن کا کاری حافظ بناؤ دیانت امانت کا سبق پڑھاؤ اس طرف توجہ نہیں ہے یہ باقی شیو کے متعلق یہ لکھ رہے ہیں آپ حضرات کا شیو کے ساتھ کیا تعلق ہے جب کلمہ سے لے کر دفن کمن تک ان کے مزے آپ لوگوں سے جدا ہیں کتابیں جدا ہیں قرآن تک جدا ہے پھر آپ ان کے متعلق باتیں کیوں کرتے ہیں باقی یہ کہتے ہیں کہ تم دیتے ہو کہیں کہیں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی ہیں میرے پیارے عزیزو صرف میں نہیں کہتا ساری زمین کے اہل سنت وال جماعت کا یہی عقیدہ ہے عرب عدم کو علماء کا یہی عقیدہ ہے کہ پاک پیغمبر حیات النبی ہیں اور حضور کے روز اثر پر سلام پڑھا جائے حضور سنتے ہیں اور حضور کا اپنا ارشاد گرامی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے اس سٹیج پر محدث سے آدم کی لکھی ہوئی کتاب موجود ہے اس میں نے لکھا ہے کہ صحیح حدیث میں آیا عیسا السلام آسمان سے آئیں گے حج کریں گے یا عمرہ کریں گے بلا چاہتی ہم نہ قبری میری قبر پر آئیں گے سلم علیہ مجھ پر آ کر سلام کہیں گے ولا ردنا لے میں محمد الرسول اللہ عیسا علیہ السلام کر دوں گا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر یہ صحیح حدیث ہے اور ساتھ ساتھ یہ کتاب آپ حضرات کے لیے میں مدینہ طیبہ سے لایا ہوں اس میں لکھا ہوا ہے کہ پاک پیغمبر اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور یہاں پوری تشریح سے ہے نو صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر ہی اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے آپ کو رزق دیا جاتا ہے وین جسد شریف نہ محمد کے جسم تر کو مٹی نہیں کہا سکتی غال جمع والا ساری کائنات کے مسلمان اس مسئلے پر متفق ہیں ہم بھی شافی متفق ہیں مالکی حملی متفق ہے حتیٰ کہ شیخ محمد ابن عبد الوہاب ندی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑے متصدد عالم تھے انہوں نے بھی اپنے عقیدے کتاب میں لکھ لیا ہے کہ پیغمبر حیات نبی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر صلاح پڑھا جائے حضور سنتے ہیں آخر آپ حضرات ان و کو دین سے تعلق رکھتے ہیں تو اگر کسی کو شک شبہ ہو تقریر کے بعد آپ آ کر خود پڑھ لیں کہ شیخ محمد ابن عبد الوہاب ندی نے لکھا ہے کہ پاک پیغمبر اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور آگے یہ لکھا ہے کہ حضور کا حیات شہزاد کی حجات سے زیادہ اعلیٰ ہے عرفہ ہے کہتے حضور شہداء سے افضل ہے شہیدوں کے متعلق وہ قرآن میں آیا ہے ولا يقتل في سبيل الله لائبہ جل لاکھ کے راستے میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلہ جاؤں لا کلاتا تشرون وہ ہیں تم کو شور نہیں دوسرے مقام پر آ جا غلاتا صبر نہ الذين قتلوا في سبيل الله شبیر لائبہ تھا جل کے راستے میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ خیال نہ کرو دل میں تر نہ کرو کہ شہید مر گیا شہید زندہ جب شہداء کے متعلق ہے کہ وہ زندہ ہیں تو نبی شہید سے افضل ہے سارے کائنات کے مومنین کا یہ عقیدہ ہے جب شہید افضل یعنی سے پاک پیغمبر افضل ہیں جب شہید زندہ ہیں تو نبی کا حیات شہدا کی آزاد سے زیادہ اعلیٰ اور ہوا ہے شیخ محمد ابن عبد الوہاب ندی نے لکھا ہے کہ پاک پیغمبر حیات ان سے اعلی افضل ہے اور ساتھ ساتھ آگے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر اگر سلام پڑھا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام کو سنتے ہیں